ساتواں باب میت کے غسل کا بیان میت کو غسل دینا فرض کفایا ہے یعنی اگر بعض لوگوں نے میت کو غسل دے دیا تو سب لوگوں کے ذمے سے غسل دینے کا فرض ساکت ہو گیا میت کو غسل دینا فرض کفایا ہونے کے ساتھ ساتھ بے حساب اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اگر میت کو خلوص دل اور خصول ثواب کی نیت سے کوئی شخص غسل دیتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے وہ حدیث شریف میں ملاحظہ فرمائیں امیر المومنین خلیفہ المسلمین سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ جس نے میت کو غسل دیا کفن دیا خوشبو دی کاندہ دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی تو اس کے عیب اور اس کے عیب ظاہر نہ کیے تو ایسا کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ پیدائش کے دن پاک تھا میت کو غسل دینے کا طریقہ جس تختے پر میت کو نہلانا ہو اسے تین یا سات یا پانچ مرتبہ دھونی دیں یعنی کوئی خوشبو لگا کر اس کو تختہ کے ارد گرد پھیرائیں پھر میت کو اس تختے پر لٹا دیں اور میت کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی کپڑا ڈال دیں اور کپڑا ڈالنے کے بعد میت کے جسم پر جو کپڑے ہوں ان ملبوسات کو یکے بعد دیگرے اتار دیں ان پہنے ہوئے کپڑوں کو اتارتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ناف سے گھٹنوں تک جو کپڑا ڈالا ہوا ہے وہ ہٹنے یا کھسکنے نہ پائے اور میت کے جسم کا وہ حصہ جو شرع سطر عورت ہے وہ ظاہر ہونے نہ پائے پھر غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لے اور سب سے پہلے میت کو استنجا کرائے بغیر کپڑا لپیٹے میت کو غسل دینے والا میت کے مقام استنجا یعنی آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کو نہ چھوئے کیونکہ جس طرح انسان کے بعض اعضاء کا دیکھنا منع ہے اسی طرح ان اعضاء کو بغیر حائل یعنی ننگے ہاتھوں چھونا بھی منع ہے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ المختصر میت کو نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر ہی میت کے مخصوص اعضاء کو دھوئے استنجا کرا لینے کے بعد ہاتھ پر لپیٹے ہوئے کپڑوں کو نکال دیں اور دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک تین مرتبہ دھو کر پاک کر لے اور پھر میت کو وضو کرائے میت کو وضو کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو کلی نہیں کرائی جائے گی اور اسی طرح ناک میں پانی بھی نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ منہ اور ناک میں ڈالا ہوا پانی باہر نکالنے کی میت میں طاقت و قدرت نہیں ہوتی لہٰذا کلی کرانے کی بجائے کوئی کپڑا یا روئی بھگو کر تر کر کے اس کے دانتوں مسوڑوں اور ہونٹوں پر پھیر دیں اور ناک میں پانی ڈالنے کی بجائے بھیگا ہوا کپڑا یا روئی اس کے ناک کے نتھوں پر مل دیں پھر میت کا چہرہ دھوئیں اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھوئیں وضو کرانے کے بعد میت کا پورا جسم اس طرح دھوئیں کہ میت کے منہ ناک اور کانوں میں روئی بھر دیں تاکہ غسل دیتے وقت ان راستوں سے پانی جسم کے اندر داخل نہ ہو سکے پھر سب سے پہلے میت کا سر دھویا جائے پھر میت کو بائیں کروٹ پر لٹا دیں اور میت کی دائیں کروٹ دھوئیں یعنی دائیں کروٹ پر کم از کم اتنا پانی ڈالیں کہ پانی دائیں کروٹ سے بہتا ہوا بائیں کروٹ کو دھوتا ہوا تختے تک پہنچ جائے پھر میت کو دائیں کروٹ لٹا کر مثل سابق بائیں کروٹ کو دھوئیں ہر کروٹ دھونے میں کم از کم تین مرتبہ پانی ڈالا جائے سر اور دونوں کروٹیں دھو لینے کے بعد میت کو سہارا دے کر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ نرمی سے ہاتھ پھیریں یعنی ہاتھ کو اوپر سے نیچے کی طرف لائیں تاکہ اگر پیٹ میں کوئی غلازت باقی رہ گئی ہے تو وہ باہر نکل جائے مدرجہ بلا ترکیب سے میت کو بٹھا کر پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے سے اگر کچھ نکلے تو اسے پانی سے دھو کر صاف کر دیا جائے لیکن اب دوبارہ وضو کرانے کی یا پھر سے غسل دینے کی ضرورت نہیں آخر میں سر سے پاؤں تک پورے جسم پر کافور کپور کا پانی یعنی کافور ڈالا ہوا پانی تین مرتبہ بہائیں اور بعد میں کسی پاک کپڑے سے بدن کو آہستہ اور نرمی کے ساتھ پونچھ لیا جائے میت کے سر کے اور داڑھی کے بالوں کو گلخیروں سے دھوئیں اگر یہ نہ ہو تو کسی پاک صابن سے یا بیسن چنے کی دال کے آٹے سے یا اور کسی چیز سے دھوئیں ورنہ صرف خالص پانی بھی کافی ہے نوٹ گلخیر یعنی نیلے رنگ کا ایک پھول جو بطور دوا استعمال ہوتا ہے میت کو نیم گرم پانی سے غسل دینا مستحب ہے کیونکہ ٹھنڈے پانی کے مقابلے میں گرم پانی جسم سے میل کچیل جلدی اور آسانی سے دور کرتا ہے علاوہ عزی حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ خیر القرون میں نیم گرم پانی سے غسل دیا جاتا تھا حوالہ نمبر ایک ترجمہ اس میت پر بیری میں جوش دیا ہوا پانی بہایا جائے اگر میسر ہو ورنہ سادہ پانی حوالہ نمبر دو ترجمہ اس سے مستفاد ہوا کہ گرم پانی بہتر ہے میت کے جسم پر میل ہو یا نہ ہو حدیث حضرت ام کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ترجمہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور میں اس پر روڑنے پیٹنے لگی بس میں نے اپنے بیٹے کو غسل دینے والے شخص سے کہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی پانی سے غسل نہ دو اور اسے اذیت نہ پہنچاؤ حضرت تم کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سن کر حضرت کاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت تم کیس کا قول سرکار دو عالم سے بیان کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں کیس کی عمر طویل طویل ہو انہوں نے کیا کہا یعنی کیا ہی اچھا جملہ کہا رابی نے بیان کیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کسی عورت کی عمر اتنی طویل ہوئی ہو جتنی کہ ام کیس کی عمر طویل ہوئی اور یہ یعنی حضرت میں کیس کی عمر کا طویل ہونا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس دعا کی برکت کی وجہ سے تھا مردے کو غسل دینے کے لیے جو پانی تیار کیا جائے اس میں بیری کے پتے یعنی بیر کے درخت کے پتے اور کافور ملانا سنت ہے حدیث حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ترجمہ ہم آپ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کو غسل دے رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اسے تین یا پانچ مرتبہ یا اس سے جتنا تم مناسب سمجھو غسل دو غسل پانی اور بیر سے دینا اور آخر میں کافور یا کچھ کافور ملا ہوا پانی بہانا نقطہ علماء کا کہنا ہے کہ بیری کے پتوں اور کافور کی پانی سے میت کو غسل دینے اور میت کے جسم پر کافور ملنے میں یہ حکمت ہے کہ بیر کے پتوں سے بدن کا میل اچھی طرح صاف ہو جائے گا اور کافور کے استعمال سے قبر میں کیڑے مکوڑے اور موزی جانور قریب نہیں آتے میت کے پورے بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے اور تین مرتبہ پانی بہانا سنت ہے جس جگہ میت کو غسل دیتے ہو وہاں پردہ کر لیں جس کمرے میں غسل دیتے ہو اس کمرے کا دروازہ بند کر دیں تاکہ میت کو غسل دینے والوں اور غسل دینے میں مدد کرنے والوں کے علاوہ اور کوئی نہ دیکھے میت کو غسل دیتے وقت جس تختے پر لٹاتے ہیں اس میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ میت کو تختے پر کس سمت لٹائیں غسل دیتے وقت میت کو جس طرح قبر میں لٹاتے ہیں اس طرح بھی لٹا سکتے ہیں یا قبلے کی طرف پاؤں کر کے حالت سکرات میں جس طرح لٹاتے ہیں اس طرح بھی لٹا سکتے ہیں یا پھر جس طرف سہولت اور آسانی ہو اس طرح لٹا سکتے ہیں اس کی کوئی قید نہیں میت کو نہلانے والا باتحارت ہو اگر میت کو کسی جنبی نے یعنی جس کو جنابت کا غسل کرنے کی حاجت تھی یا حیض والی عورت نے غسل دیا تو مکرو ہے لیکن پھر بھی غسل ہو جائے گا اور اگر بے وضو نے میت کو نہلایا تو کراہت بھی نہیں بہتر تو یہ ہے کہ میت کو غسل دینے والا میت کا سب سے قریبی سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو اگر وہ موجود نہ ہو یا موجود تو ہے مگر میت کو نہلانا نہیں جانتا تو ایسی صورت میں کوئی پرہیزگار اور امانت دار شخص میت کو غسل دے نہلانے والا شخص نیک متقی پرہیزگار اور معتمد یعنی بھروسے کے لائق شخص ہو اور میت کو پوری طرح اور سنت طریقے سے غسل دے اور کسی قسم کی کوتاہی یا کمی نہ کرے علاوہ عظیم وہ ایسا باشعور بھی ہو کہ میت سے کوئی اچھی بات دیکھے مثلا چہرہ چمک اٹھا یا میت کے بدن سے خوشبو آئی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اگر کوئی بری بات دیکھے مثلا چہرہ مسخ ہو گیا یا چہرے کے رنگ سیاہ ہو گیا یا میت کے بدن سے بدبو آئی یا اس کی صورت یا اعضاء میں تغیر آ گیا تو کسی سے نہ کہے بلکہ اسے چھپائے اور ایسی باتوں کا لوگوں کے سامنے انکشاف کرنا جائز بھی نہیں کیونکہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو اور اس کی برائیوں سے باز رہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ اپنے مردوں کی بھلائیاں یاد کرو اور ان کی برائیوں سے رک جاؤ حدیث ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مردوں کو امانت دار اشخاص غسل دیں مسئلہ اگر کوئی بد مذہب بدعقیدہ گستاخ رسول مرا اور اس کا چہرہ مسخ ہو گیا یا چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا یا کوئی اور بری علامت ظاہر ہوئی تو اس کو بیان ضرور کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت اور نصیحت ہو مسئلہ میت کو نہلانے والے کے پاس خوشبو لگانا مستحب ہے تاکہ اگر میت کے بدن سے بدبو آئے تو اسے پتہ نہ چلے ہو سکتا ہے کہ نہلانے والا میت کے بدن سے نکلنے والی بدبو محسوس کر کے گھبرا جائے یا اسے متلی وغیرہ کی تکلیف ہو میت کو نہلانے والا بقدر ضرورت ہی میت کے اعضاء کی طرف نظر کرے بلا ضرورت میت کے کسی بھی حصے بدن عزب کی طرف نہ دیکھے ممکن ہے میت کے بدن میں کوئی عیب ہو جسے وہ اپنی حیات میں چھپاتا تھا جنب یا حیض یا نفاس والی عورت یا جس مرد پر جنابت کا غسل واجب تھا اس کا انتقال ہوا تو ایک ہی غسل دینا بس ہے کیونکہ غسل واجب ہونے کے وقت کے کتنے ہی اسباب ہوں ایک غسل سے ادا ہو جاتے ہیں میت کو نہلانے کے بعد میت کے ناک کان منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حرض نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں میت کو نہلانے کے بعد میت کے منہ یا پہانے کی جگہ سے خون یا پانی یا پہانا وغیرہ نکلے تو دوبارہ غسل دینے کی مطلقاً کسی حال میں حاجت نہیں اگر نجاست جسم سے نکلے تو اسے دھو لینا چاہیے میت کے سر یا داڑھی کے بال میں کنگی کرنا ناہن تراشنا کسی جگہ کے بال مونڈنا کترنا یا اکھاڑنا مکرو تحریمی اور ناجائز ہے بلکہ حکم شریعت یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت پر دفن کر دیں اگر کوئی ناہن ٹوٹ گیا ہے تو اسے لے سکتے ہیں لیکن اسے کفن میں رکھ دینا چاہیے اسی طرح اگر بال تراش لیے یا ناہن کاٹ لیے تو اسے بھی کفن میں رکھ دینا چاہیے حدیث ترجمہ ام المومنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کیا آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے میت کو کنگھی کی جا رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کس لیے کیوں اپنی میت کو تکلیف پہنچا رہے ہو حدیث ترجمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے میت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا کنگی کی جا سکتی ہے آپ نے فرمایا کس لیے اپنی میت کو تکلیف پہنچاؤ گے مسئلہ غسل دینے کے بعد میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں سینے پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے اور بعض جگہ یہ رواج ہے کہ میت کے ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح رکھتے ہیں جیسے حالت قیام نماز میں رکھتے ہیں یہ طریقہ بھی غلط ہے لہذا اس طرح بھی نہ رکھیں بعض جگہ یہ رواج بھی ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے کورے گھڑے لوٹے یعنی برتن برائے غسل لاتے ہیں اس کی اصلاً کچھ بھی ضرورت نہیں بلکہ گھر کے استعمال کے گھڑے بالٹی لوٹے وغیرہ برتن سے بھی میت کو غسل دے سکتے ہیں اور میت کو غسل دینے کے بعد ان برتنوں کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں بعض مقامات پر یہ جہالت کرتے ہیں کہ میت کو غسل دینے میں جن برتنوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں یہ سخت ناجائز اور حرام ہے کہ مال کو ضائع کرنا ہے حدیث حضور حضور اقدس احمد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین باتیں تمہارے لیے ناپسند رکھتا ہے فضول بکواس سوال کی کثرت اور مال کی آزاد ضائع کرنا اکثر جگہ یہ رواج بھی ہے کہ میت کے غسل میں استعمال کیے ہوئے تمام برتن مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں اگر یہ نیت ہے کہ نمازیوں کے وضو وغیرہ میں کام آئیں گے اور نمازیوں کے لیے سہولت ہوگی تو اس کا ثواب مردے کو پہنچے گا تو یہ اچھی نیت ہے اور برتنوں کو مسجد میں دے دینا بہتر ہے لیکن اگر یہ خیال کیا جائے کہ ان برتنوں سے مردے کو نہلایا ہے اس وجہ سے ان میں نحوست آ گئی ہے لہٰذا ان کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے تو یہ نری حماقت جہالت اور کفار ہند کے وہم سے بہت ہی ملتا جلتا وہم ہے غسل میت کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل مرد کو مرد اور عورت کو عورت نہلائے میت چھوٹا لڑکا ہے تو عورت بھی نہلا سکتی ہے اور اسی طرح چھوٹی لڑکی کو مرد بھی نہلا سکتا ہے چھوٹا اور چھوٹی سے مراد یہ ہیں کہ وہ حد شہبت کو نہ پہنچے ہوں عورت کا انتقال ہو گیا تو شوہر اسے نہلا نہیں سکتا اور نہ ہی بلا حائل اس کے بدن کو چھو سکتا ہے اس کو دیکھنے کی ممانعت نہیں عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے نہ قبر میں اتار سکتا ہے یہ محض غلط ہے صرف نہلانے کی اور بلا خائل اس کے بدن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے کہ زوجیت باقی ہو یعنی میت کے انتقال کے وقت وہ عورت مرد کی زوجیت میں ہو مرد نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی تھی وہ عورت ابھی حالت عدت میں تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور اگر شوہر نے طلاق بائن دی ہے تو اگرچہ عورت عدت میں ہے غسل نہیں دے سکتی کیونکہ طلاق رجعی سے زوجیت کا علاقہ ختم نہیں ہوتا جبکہ طلاق بائن سے زوجیت کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے جس مرد کا عضو تناصر یا انسین خصیہ کاٹ لیے گئے ہوں وہ مرد ہی کے حکم میں ہے یعنی مرد ہی اسے غسل دے سکتا ہے یا اس کی عورت اسے غسل دے سکتی ہے اگر کسی کا ایسی جگہ انتقال ہو گیا کہ وہاں پانی نہیں تو مردے کو تیمم کرائیں اور نماز جنازہ پڑھیں نماز جنازہ کے بعد اگر دفن کرنے سے پہلے پانی مل جائے تو میت کو غسل دیں اور نماز جنازہ کا اعادہ کریں یعنی نماز جنازہ پھر سے پڑھیں میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا ہے کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادھڑے یعنی اکھڑے گی تو میت کو ہاتھ نہ لگائیں بلکہ صرف پانی بہا دیں اگر میت کو نہلانے والے کے ساتھ اور دوسرے نہلانے والے ہوں تو نہلانے والا نہلانے پر اجرت لے سکتا ہے مگر افضل یہ ہے کہ نہ لے اور اگر کوئی دوسرا نہلانے والا نہ ہو اور وہ شخص اکیلا ہی میت کو غسل دیتا ہے تو اب اسے نہلانے پر اجرت لینا جائز نہیں کیونکہ جب وہ اکیلا نہلا رہا ہے تو وہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے خنسا یعنی ہجڑے کا انتقال ہوا اسے نہ مرد نہلا سکتا نہ ہے نہ عورت بلکہ اسے تیمم کرایا جائے اور تیمم کرانے والا اگر اجنبی ہو تو وہ ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے اور میت کی کلائیوں پر نظر نہ کرے اس طرح ہیجڑا کسی بھی مرد یا کسی بھی عورت کو غسل نہیں دے سکتا میت کا غسل ہو جانے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ نہلانے والا مکلف یعنی عاقل و بالغ یا اہل نیت ہو بلکہ اگر کسی نابالغ یا کافر نے نہلا دیا تو بھی غسل ادا ہو جائے گا اسی طرح کسی اجنبی عورت نے مرد کو یا مرد نے عورت کو غسل دے دیا تو غسل ادا ہو جائے گا اگرچہ ان کو نہلانا جائز نہ تھا جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے مستحب ہے کہ میت کے غسل سے فارغ ہونے کے بعد خود بھی غسل کر لے کیونکہ حدیث شریف میں ایسا حکم وارد ہے اور اگر کسی وجہ سے غسل نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں میت کو نہلانے کے بعد خود غسل کرنے کا استحبابی حکم اس لیے ہے کہ میت کو غسل دینے کے دوران نہلانے والے کے جسم پر ناپاک یا گندے چھینٹے پڑے ہوں تو نہلانے والے کا جسم بھی خود غسل کرنے سے پاک و صاف ہو جائے گا حدیث ترجمہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مردے کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کرے ابن ماجہ نوٹ حدیث شریف کا مذکورہ حکم استحبابی ہے فرض یا واجب کے درجے کا حکم نہیں